اے آمان وال مشرق نری ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ انی پائیں اور اگر تمہاری محتاجی کا ڈر ہے تو انقرب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنی فضل سے اگر چاہے بے شک اللہ علم حکمت والا ہے